حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے قریب سے گزرے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ آپ کی آواز سنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان یہ انیس ہے اس کے لیے دعا فرمائیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تین دعائیں کی جن میں سے دو دعاؤں کی قبولیت کو میں نے دیکھ لیا اور تیسری دعا کی قبولیت کے متعلق آخرت میں امید رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6377